دیکھیے انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک کوئک مائنڈ ایک ڈیپ مائنڈ کوئک مائنڈ بہت پسند کیا جاتے ہیں دھڑا دھڑ بولتے ہیں تو لوگوں کو بات اچھی لگتی ہے حاضر کہتے ہیں حاضر جواب حاضر جواب کو اچھی بات نہیں ہے کوئک مائنڈ کیا کوئک ریسپانس دینا یعنی آپ بات ہو رہی آپ کو بائنڈ میں کچھ آئے گا دھڑ بولیں گے آپ تو آپ کا ڈیولپمنٹ کیا ہوگا دیپ بائن کیا کرتا ہے سنتا سوچتا ہے سوچتا سوچتا پھر ڈائجسٹ کر کے بات بولتا ہے سننا اس سننے کو سوچنا پھر ڈائجسٹ کرنا میری بچپن سے عادت ہے کہ میں دھر سے نہیں بولتا سنتا ہوں سنتا ہوں سنتا ہوں اس کو ڈائجسٹ کرتا ہوں ڈائجسٹ کر کے پھر لکھتا بھی ہوں پھر بولتا بھی ہوں اسی کو میں صحیح سمجھتا ہوں تو عام طور پر وہ لوگ بہت پسند کیا حاضر بھی دکھاتے ہوں زیادہ تر بولتے ہوں کچھ بولیں ہوا ہوگا خوب یعنی کوئی ایک, جوک چھوڑ دیں گے خوب ہوا ہوگا میں لگ سے کبھی ایسا نہیں تھا نہ میں نے کبھی ایسا پسند نہیں نہ ایسا بڑا کچھ ساتھی ہے میں ایسا کچھ ساتھی نہیں جو جوک چھوڑنے والا ہو کیونکہ اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام جب ہوگا جب آپ بہت غور سے سنیں اس کو سوچیں اس کو پروسیس مائنڈ مائنڈ جو ہے پروسیس کرتا ہے پروسیس کریں آپ کو میں ایک قصہ بتاتا ہوں اپنا کہ اس کو پروسیس کرنے میں مجھے پوری عمر لگ گئی پوری پوری عمر اس کو سنیے آپ جب میں چھوٹا تھا یعنی تقریباً چھ سال کا میں ایک گاؤں میں رہتا تھا اس وقت میرے باپ زندہ تھے تو ہمارے گاؤں کے کنارے ایک ندی ہے اس کا نام ہے کور ندی ایک دن وہ اپنے باپ کے ساتھ ندی پر گیا وہاں لوگ جال سے مچھلی پکڑ رہے تھے تو کسی نے مچھلی پکڑ کر کے اس کو ساحل پر ڈال دیا تھا یعنی ندی کے ساحل پر تو مچھلی تڑپ رہی تھی وہ میں کھا ہو کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا کہ مچھلی کیوں تڑپ رہی اس وقت جب کہ میں چھ سال کا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مچھلی کیوں تڑپتی ہے مجھے کچھ پتا نہیں تھا لیکن میرے مائنڈ میں یہ پروسیس ہوتا رہا کہ مچھلی کیوں تڑپتی ہے یا دو ہزار بارہ میں جانا ہے مچھلی کیوں تڑپتی ہے جانتے تھے کہ پانی نہیں تڑپے گی پرشین میں کہ ماہی بے آب پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے لیکن کیوں تڑپتی ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کو ڈسکور کرنے کے لیے پوری عمر لگ گئی مجھے میرا مائنڈ رات دن سوچتا ہے یعنی جب سوتا ہوں نا بھی میرا انٹلیکچل یعنی پروسیس جاری رہتا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو اس میں مجھے یہ چیز دریافت ہوئی اصل یہ ہے کہ پچھلی کا جو پھیپڑا ہوتا ہے اس کی بناوٹ اس سے مختلف ہے جو ہمارے پھیپڑا بناوٹ ڈفرینٹ ہے تو ہر لونگ کیچر کو ضرورت ہے آکسیجن کی تو تمام کیچر ہم آپ بھی اور جو دوسرے حوانات ہیں سب ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو بچپن میں ہم سمجھتے تھے کہ ہم سانس لیتے ہیں ہوا میں کہتے جانتے تھے ہم بات کو پتا چلا کہ ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے اس کو ہم لیتے ہیں ہوا سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آکسیجن تو ہم ہوا سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہمارا پھیپڑا ایسا بنا ہے لیکن مچھلی ہوا سے ایکسٹرا نہیں کر سکتی وہ پانی میں جو آکسیجن ہوتا ہے پانی آپ جانتے ہیں کہ دو چیزوں کا مجبور ہوتا آکسیجن اور ہائیڈروجن تو آکسیجن اور ہائیڈروجن پانی میں ہوتا ہے تو پانی سے ایکسٹر کرتی اس کا پپڑے کا نظام بالکل الگ ہے تو پانی سے لیتی ہے وہ آکسیجن تو پانی میں جب تو خوب اچھلتی پوچھتی ہے کوئی مل رہا ہے آکسیجن اس کو اگر باہر ڈال دیں تو تڑ پائے گی وہ چاہے محل پہ ہو چاہے وہ سنگ کا فرش ہو چاہے مقبول کا گدا ہو کہیں بھی ہو تڑ پائے گی کیونکہ وہاں پر جو ہوا ہے اس سے وہ آکسیجن نہیں لے پاتی اس کو پانی چاہیے تو یہ دریافت ہوئی میں اس دریافت سے پھر ایک اور چیز دریافت ہوئی مجھے کہ جنت کے بارے میں پہلی بار ہسٹری میں یہ بات سمجھ آئی میں نے کہا اس کو کہ جنت کیا ہے وہ انسان کا ہیبیٹیٹ ہے ہیبیٹیٹ ہے تو سارے انسان کیوں پریشان ہے پریشان صرف وہی لوگ نہیں جس کا کہ یعنی کچھ ان کے ساتھ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سب پریشان ہے چاہے بادشاہ ہو چاہے ویلدی آدمی کو بل گیٹ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی تھا اس نے اپنی دولت کو خراب کر دیا ان کہ دولت ایسی چیز نہیں جو بچوں کو دوں یعنی دولت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ بچوں کو دے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ نیگیٹو نل جڑا ہوا ہو اسی بنا پر آپ کو کبھی اس پہ مائنڈ نہیں ہوتا اور سکون نہیں ملتا ہر طرف استراب رہتا ہے پھر ہے کہ دنیا آپ جانتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے بیماری ہے بڑھاپا ہے آخر موت ہے تو کیسا آدمی کو سکون آئے کیسے سکون آ سکتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں جو ہمارا ٹیسٹ ہے جو ہمارا ڈیزائر ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں دنیا فلفلمنٹ نہیں ملتا that is the cause of our tension تو ہم مچھلی کی طرف رہے مچھلی کی طرف رہے مچھلی کے تڑپ رہے ہیں ہر آدمی تو ہمارا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ جنت ہے جنت میں ہم کو فلفلمنٹ ملے گا جو ہمارے ڈیزائر ہیں قرآن میں ہے کہ وہ انفسکم جو تم چاہتے ہو وہ تم کو جنت ملے گا تو اس دنیا میں تو ملتا نہیں تو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں جسٹ لائک فش کہ ہمارا ہیبیٹیٹ تو وہاں ہے ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں جیسے مچھلی کا ہیبیٹیٹ تو ندی اور سمندر ہے وہ ادھر ڈیزرٹ پڑی ہوئی ہے کہ اس دریافت میں مجھے بہت عمر صرف ہوگی کہ انسان کا ہیبیٹیٹ جو ہے جنت ہے آپ کتابیں پڑھ ڈالی جو لوگوں نے لکھی ہزار سال میں کسی نے بھی جنت کو اس طریقے سے نہیں جنت میں کیا بتاتے لوگ کہ ہو رہے ہوں گے اور بھائی یہ سب چیزیں تو خلاصہ یہ کہ آپ کسی انسان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اس اس کو کو ملے ملے اٹرنلی جنت تو وہاں پر وہ فلفلمنٹ ہوگا اس کو وہاں کو پیس آف مائنڈ ہوگا اس کی ڈیزائر پوری ہوگی اس کو جو چاہتا وہ ملے گا دنیا میں تو مل نہیں سکتا تو دنیا میں جو میں نے نا کہ صرف اس کا نام ہے کسی اور چیز کو آپ اپنا کنسرن بنایا ہے تو وہ ڈبل نقصان اس میں اب میں تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کو کنسر بنایا جائے کو ملنے والا بھی نہیں جس کسی اور کو آپ کنسرن بناتے ہیں تو ڈبل نقصان کرتے ہیں اپنا ایک تو کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو آپ کنسرن بنائے دوسرے کسی کو ملنے والا بھی نہیں کچھ تو دیکھیے اسی کو اپنا مشن بنائے آپ لوگ کہ دنیا کو بتائیں کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کی کامیابی کس چیز میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے کیا پوچھا جائے گا تم کیا کرو گے تب تم کو جنت میں جگہ ملے گی یہ سب جو بیسک کوشچن زندگی کے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اسی کو اپنا مشن بنائے مشن تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں اور زندگی کو بامقصد بنائیں بامقصد کہ اللہ کی رضا کے مطابق دنیا میں رہیں اور آخرت میں اللہ کے انعام آپ کو حاصل ہو